حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب سود کی حرمت کی آیات اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائی پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انہتر